Yeah. ہماری خوبصورت محبت پاک کے امیر پیر طریقت رہبر شریعت فرمت آخر سے ملائت مخدوم اہل سنت سفیر رسول سامدادا والا شان جناب سامدادا علامہ الحر پیر سید محمد رضا علیہ شاہ بخاری القادری نعمت سجاد آستان عالیہ مرکز ملاد مصطفیٰ سید آباد شریف آپ تشریف پیدا ہوئے میں جناب صاحب کی خوبصورت سفر پر رہیں گے انہیں محبتوں اور قیمتوں کے ضرورت میں آپ آباد کی قیمتوں کی نظر آپ کی کر دیا جی ابھی اچھا رام چاہے محبتوں کی نظر بن کے آپ کی سیماتوں کی نظر کر رہا ہوں سبیر پاکستان فاضل جلیل عالم نبی محقق العاصل زہر الاسلام قاتل نجدیت فاتح الاسلیت جناب حضرت اپنی بدل میں کسی ہاں، جی، جی، جی، سے سے چیز لائے اور اپنے خلاف تھوڑا کو بلاک نشان سے ہم سب کے دو کو تشکیل کا سامان سہارا سب کروائے تقسیم اور شریف چلیے آسامیہ پڑتا ہے اور ان کا شکار ہم سب سونے جا رہے ہیں سالی جمالا ہماری محبتوں کو مولانا العظيم واصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسلی با اس طرح دوسرا مائکیا سلی سو ببا وعلى آئی کال گیا کبھی ببا اور سے مبارک طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا میاں حبیب اللہ صاحب قادری رحمہ اللہ الباری یہ سالانہ اور سے مبارک شام کی بھٹیاں بابقام جامع مسجد افسا زیر اہتمام آپ کے سائزدادان رانا محمد مقصود احمد صاحب رانا محمد فاروق احمد صاحب یہ تمام شراکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علت وقت کی مجبوری کا ذکر بھی تخصیص کرنے تو معذرت کرنا اور مقصود وقت جناب کو متوجہ کرنا جنہوں نے اس سے مبارک بہت بڑے عالم بھی سن اور بڑی بڑی صفت یہ کی با ام سا آبل ہونے کی بہت بڑی سرحد کہ محدث سے پاکستان آرڈا دیش آ شاگرد رشید جی رانا صاحب بیان فرما رہے سن کہ آپ مزدوری فرما سن تجارت فرما سن یا وپار کرتے سن اپنا رزق معاش اتوں حاصل کر مسجد اور دین کی خدمت فرما سن گرو تاج شریف اس گاؤں کے اندر انہوں نے

سبحان اللہ امید کہ اللہ قیامت والے دن بھی ضرور محبوب دے اللہ وہی پہچان عطا آمین آمین یہ ہو جائے والے مخلص بندیاں دا سانو کا ذکر خیر کردیاں شرح صدر بھی مل گئی شہر صدر بھی مل گئی اور شوق نام ذکر کرنا جی جانا تاکہ ساری بھی یہ پاپ لوگوں کے سر سے مقصد ہو جاتا جو سارے گرامی کیونکہ اس سے شریف اور بار عالم دین مرد درویش کا اور سے مبارک تو میں جناب کے سامنے جس موجود ہوتے مخاطب رہا گا وہ اللہ والیا کی حقیقت آپ کو یا اللہ والیا کی پہچان آیت مبارک کی اسے حوالے پڑھ سبحان اللہ زیادہ تر اس موضوع کے اندر میں نوا نواں مواد پیش کروں چاہوں دوستوں اللہ آریا کی پہچان اور حقیقت اللہ نے خود دوستی دو چیزاں ایک ایمان اور ایک سبحان اللہ ایمان دین حق ہو تسلیم کرنا ہے دل خوش ہو کے بننا اور تقوا ہے حفاظت بچاؤ تقوا بچاؤ ایمان سچے دل خلوص نہ دین کو بننا

دین کے دو حصے ایک افعال ایک تروک ایک ترنے پہنتے نے ایک چڑنے پہنتے نے جنہوں کرنا اتنے نہ کرنے تو بچاوے جنہوں چڑنا اتنے نہ چڑنے تو بچاوے تتوا مومن اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ دین نو منن کا دعوی کرتا ہے مگر دین دے چلن دا جذبہ نہیں رکھتا اندر تو ایمان گا ایمان واسطے ضروری ہے کہ دین کو کھیل تماشا نہیں تو کا وہ نہیں نہیں بس مان لیا جا کو منن جذبہ یہ اور بات ہے لیکن جذبہ اندر ہونا چاہیے کہ کرنا ہاں پھر مفرت نام نہ کرنا جن کو کہتے ہیں وہ ایک اور بات ہے لیکن اگر اندر جذبہ بھی نہ ہو کرنے کا اندر کھیچ نہ ہو تو ایمان ہو پارے کے بعد تو دو چیزاں ایمان اور تقوی یہ ولایت کی ابتدا ہوگی اور یہ ہوئی بچاؤ حفاظت جنہوں تخوا کہہ رہے ہیں یہ ترقی کردیا کردیا بڑے مراحل آتے ہیں بڑا بڑا مرحلہ جہاں آخری آتا ہے اس کو اتنے مارفت شروع ہو جاتی وہ ہے خیالات صاف کر دیں یعنی اتنا بچاوے آپ یہ نہ بچاوے کہ برائیاں کا خیال ہی ختم ہو جس خیال برائیاں کا مت جانا ہے اس لیے بندہ مارفت جنا چر برائیاں کا خیال رہے انہیں چر تو بھائی گرو نہیں ہوتی بلایا

ایمان جائے اور یہ ہوئی ہے بڑی میری اللہ سونا اپنے سجنا پریمیاں

شریف مکھی والی کا اگر نماز کا حکم ہے یہ میں چاہتا آخری اگر کا کام شروع ہو تو مدنی زندگی زندگی کے ساتھ مکی خاص کرے گا پروردگار نے صرف ایمان ایمان والی والی آیات دولت دیا دیا دیا جنت توحید جب پورے ہو گئے کے پھر جا جنتی تری سال کا عرصہ اسلام اترتا رہا ہے

پتا لگتا ہے تیرا سال دس سال امن ہو گئے پتا لگتا ہے

الحمدللہ سارا دین کتاب محفوظ اللہ عثمان سمجھ سونا

Namiga سانو ہوں سانو ہوں ایک اپنے سوا کسی ہو بخشے حکم بخیر تک شراب شراب شردا دیو رواج پانچ جانے ترجیح ایمان چاہیے تیرہ سال عقیدہ عقیدہ مرشد محمد کریم سامنے پیار ہوگا اللہ کا حکم آئے فرنا بھی جائے Okay. پتہ نہیں ہزار چیزاں چاہیے نے سونے اس من کو صاف کرنے واسطے چاہیے کئی دن جد الا نمش ملیا چھوڑ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ اللہ اللہ اکبر اسی طرح اللہ کے اصول اللہ کے دین کے اصول قانون جڑا کانوڑ مہر مر جائے یہ معافی نہیں صرف ایک گل اسلام کرنا چاہیے اس کردار تو احتجاج استقلال اپنی جگہ

گندی فلمیں ہوتی ہیں ان میں برائی ہے اس میں کیا برائی ہے سے کہنا چلو مان لیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اتنا تو بتاؤ کہ اس کو دیکھنے سے اس کو دیکھنے سے ان گندی چیزوں کی یاد تو یاد پہلے ان سے گزرنا پڑتا ہے

جدھر کھچیا ادھر ادھر کھچیتا کھچیتا جانور بھی ہوتے مو من بو چولی ہو گئے تو ایمان کے ڈک تو کمزور

میتھوں پتا لگا آما آما میں کا فرق ضرور رکھنا چاہیے جی، منزل سے پہنچے استعمال یہ مطلب ہال خیالات نکلیا نہیں واسطے حکم طرح ہونے نہیں جہاں نکل گیا ہے دعا کرو پر عالم سن سونا جدا فرماوے اصا سارا کچھ پرانا کفر کا واپس لے بیٹھے ہاں ہاں۔ کہ

سب